حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن کی قبر پر تشریف لائے جبکہ اسے میں رکھا جا چکا تھا آپ قبر قبر پر کھڑے ہوئے اور اسے اسے نکالنے کا حکم دیا سے نکالا گیا پھر آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اسے اپنی قمیض پہنائی اور اس کے منہ میں یا اس کے جسم پر اپنا لعاب مبارک ڈالا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یعنی حکمت کیا تھی سنن نسائی حدیث نمبر 1902